اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو اور ہر گز کسی بات کو نہ کہنا میں کل یہ کر دوں گا